ابھی آپ میں سے کئی لوگ یہاں سے داڑھی رکھ کے جائیں گے انشاءاللہ گھر جا کے کہے گا صوفی آ رہا ہے صوفی تو کہے گا ملا جی کیا حال ہے ملا عمر صاحب آ گئے ہمارے محلے کے اندر اب مزاق ماں کہے گی کہ وہ تیری پھپھی بڑی ناراض ہے وہ کہتی ہے کہ اب رشتہ نہیں دوں گی کیونکہ اس کی بیٹی کو داڑھی بہت چبھے گی بہت زیادہ پریشان ہو گئی محلے والے کہتے ہیں کیا ہو گیا اب نہ تو سنوکر کلب میں تشریف لے جاتا ہے حالانکہ سنو کر قبل کلب میں جانا مسلمان کے ذمے فرض ہے نہ نائٹ کلب کے اندر جاتا ہے نہ انٹرنیٹ کلب میں جا کے چیٹنگ کرتا ہے نہ سینما کے باہر لین لگاتا ہے پاگل ہو گیا ہے بالکل پاگل ہو گیا دوسرا کہے گا اب تو اس کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں مسیحی ہی بن گیا صبح دیکھو شلوار اوپر کر کے مسجد جا رہا ہے شام دیکھو شلوار اوپر کر کے مسجد جا رہا ہے کئی کان میں آ کے کہے گا جی کپڑا کم پڑ گیا تھا یہ گٹے ننگے کیے ہوئے ہم دے دیں کپڑا تھوڑا سا تمہیں طرح طرح کی مزاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے بکروں کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں داڑھی کو اور اتنا نہیں سوچتے کہ نبی پاک کے چہرے پر داڑھی موجود تھی اور اسی سے اوزر کوسر کی تمنا بھی رکھتے ہیں وہاں کے جام پینے کی تمنا بھی رکھتے ہیں پھر مجاہد تو ان سب میں سب سے زیادہ اجنبی ہے سب سے زیادہ اجنبی یہ کیا خدا نے دنیا رہنے کے لیے بنائی ہے تمہارے سر پہ موت کا بھوت سوار ہے مرنے مرنے کی باتیں کرتے ہو کوئی کہے گا دہشت گرد ایجنسیوں کے سادہ وردیوں والے گھر کے چکر کاٹیں گے ابا کہے گا تو نے مجھے رسوا کر دیا میری محلے میں اچھی خاصی عزت بنی ہوئی تھی بڑا بیٹا بلا ناگا فلم دیکھتا تھا چھوٹا بیٹا بلا ناگا لڑکیوں سے یاریاں کرتا تھا گھر کے اندر سارا تو خبیز نے آتے ہی میری عزت خراب کر دی ہے بالکل اب جو ہے وہ مسیحی آ رہے ہیں داڑی والے آ رہے ہیں گھر کے اندر ایجنسی آ رہی ہیں پولیس چکر لگا رہی ہے کیا کر دیا تو نے بدا اسلام غریبا بس یاد کما بدا غریبا باپ تانے دے رہا ہے ماں روٹھی بیٹھی ہے رشتے دار تنگ کر رہے ہیں محلے والے آوازیں کس رہے ہیں پولیس والے گرد چکر لگا رہے ہیں ایجنسیوں والے ڈرا رہے ہیں مجاہد کمرہ بند کرتا ہے اندھیرا کر کے تنہائی میں کہتا ہے ربا میں نے جرم کیا کیا ان لوگوں کا میں نے تو صرف تجھے رب مانا میں نے تیرے قرآن کو مانا میں نے نبی کو اصلیہ اٹھائے دیکھا تو بھاگتا ہوا گیا بالا کوٹ تربیت کر کے آیا کہ کل نبی یہ نہ کہہ دے کہ تو نے میرے ہاتھ کی تلوار نہیں دیکھی تھی ربا میرا قصور کیا ہے میں بہنوں کو بچانا چاہتا ہوں میں ماؤں کا تحفظ چاہتا ہوں میں اسلام کی عزت چاہتا ہوں میں کسی سے کوئی ذاتی قرض نہیں رکھتا رو رہا ہے بیٹھا ہوا اللہ کدھر جاؤں زمین تنگ آسمان تنگ رستے بند روتے روتے آنکھ لگتی ہے خواب میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ دیوانے ڈر گیا ابھی سے ابھی سے گھبرا گیا تو نے اپنے نبی کی زندگی نہیں دیکھی کون سا الزام ہے جو تیرے نبی پر نہ لگا کون سی تہمت ہے جو تیرے نبی پر نہیں لگی کون سا دھکا ہے جو تیرے نبی کو نہیں دیا گیا کون سا ظلم ہے جو تیرے نبی پر نہیں کیا گیا کون سی پابندی ہے جو تیرے نبی پر نہیں آئی کون سے مظالم ہے جو تیرے نبی پر نہیں ڈھائے گئے کون سی شرارت ہے جو تیرے نبی کے ساتھ نہیں کی گئی کون سا ستم ہے جس کا نشانہ تیرے نبی کو نہیں بنایا گیا تجھے تو صرف زبان سے ستایا جا رہا ہے نبی کے پاک جسم کو دیکھ پتھروں سے داغ داغ ہے نبی کا چہرہ دیکھ زخمی ہو چکا ہے نبی کے خاندان والوں کو اتنا ستایا گیا نبی کو خاندان کے اتنے تانے دیے گئے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا فل قربا اور میرے رشتہ داروں کو تو معاف کر دو ان بیچاروں نے کیا قصور کیا ہے میرے ساتھ ہجرت کی سب کچھ چھوڑا سب کچھ قربان کیا جب نبی پر اتنے ستم آئے نبی نے رستہ نہیں بدلا نبی نے لائن نہیں بدلی اور تو اور اما عائشہ پر تہمت لگ گئی آسمان لرز گیا فرشتے رو پڑے زمین ہلنے لگ گئی مگر نبی کی استقامت اپنی جگہ سے نہیں ہٹی زبانیں بلند آسمان نے وہ منظر دیکھا جس چہرے کو دیکھنے کے لیے جبرائیل اترا کرتا تھا اس چہرے پہ اقبا بن ابھی مرید کا تھپڑ لگا جس چہرے کو دیکھ کے چاند شرما جایا کرتا تھا اس چہرے پر تھوکا گیا اس چہرے کو میدان جنگ میں زخمی کیا گیا دیوانے گھبرا گیا اپنے نبی کو تو دیکھ کون سی رات اس نے چین کی گزاری تھی کون کا کون سا دن اس نے آرام کا گزارا تھا اگر جہاد کرنا ہے ہمت پیدا کر تیرا نبی بھی جہاد پہ ڈٹا رہا تجھے بھی ڈٹ کے رہنا ہوگا